بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها انفضوا إليها وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک رمضان المبارک کو نیپال پہنچا نیپال دنیا کا پہلے سے ہندو اسٹیٹ کے نام سے جانا جاتا تھا چند سال پہلے سیکولر ڈیموکریسی اور جمہوریت وہاں آئی ہے اور مسلمانوں کے حق میں پہلے کے مقابلے میں کچھ آسانی ہوئی ہے پہلے نیپال میں جہالت بہت ہی زیادہ بڑی ہوئی تھی اور اب بھی ہے وہاں نیپال میں تقریباً ٹو پوائنٹ فائیو پچیس لاکھ کے قریب مسلمان رہتے ہیں گورنمنٹ کے حساب کے مطابق وہ صرف فور پوائنٹ فائیو یا فور پوائنٹ ٹو اس طرح وہ بتاتے ہیں کہ صرف ساڑھے چار لاکھ یا پانچ لاکھ اس طرح مسلمان وہ بتاتے ہیں لیکن مختلف اضلاع میں مختلف ضلع اور ڈسٹرکٹ میں مسلمان پھیلے ہوئے ہیں نیپال مشرق اور مغرب میں محیط ہے جہاں ہم رہتے ہیں جس ضلع میں جس ڈسٹرکٹ میں اس کا نام سنسری ہے وہاں سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے اس کے علاوہ دو اور ایسے اضلاع ہیں جہاں کثرت سے مسلمان رہتے ہیں بہت سارے ایسے ضلع ہیں جہاں بالکل مسلمان نہیں ہے نیپال میں جس طرح سے انڈیا کے قرب و جوار میں ہندوستان کے جو دوسرے ممالک جیسے پاکستان بنگلہ دیش اور سری لنکا مالدیپ اسی طریقے سے شمال میں نارتھ میں جو ہے نیپال ایک طرف چائنا ہے دوسرے طرف انڈیا نیپال میں جو ایک دینی بیداری ہونی چاہیے ہندوستان جو علوم کا مرکز رہا ہر اعتبار سے تعلیم دعوت و تبلیغ تزکیہ تصوف اس لحاظ سے نیپال بہت ہی محروم رہا ہمیشہ اس کی بڑی وجہ جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں سے بھی لوگ انڈیا تشریف لے گئے علماء پڑھنے کے لیے لیکن بہت بڑا طبقہ دارالعلوم دیوبند کی طرف جانا نہیں ہوا اکثر لوگ جو گئے وہ ندوۃ العلماء میں پڑھے یا دیگر ایسے مدرسے میں نیپال میں جو ایک بحران ہے جو بہت بڑی کمی کوتاہی جو علماء پڑھنے گئے جب واپس آئے اس وقت جو قطر دبئی خلیجی ممالک میں بہت سارے اکثر علماء جو ہے نیپال چھوڑ کر کے وہاں چلے گئے اور پھر دین سے پڑھنے پڑھانے سے کوئی واسطہ نہیں رہا اور کوئی دینی فکر نہیں رہی بہت سارے علماء افسوس کی بات ہے کہ جب وہاں گئے تو بالکل داڑھی بھی ختم ہو گئی اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو شرٹ پینٹ میں آ گئے اسی طریقے سے نیپال میں عقیدے کے لحاظ سے غیر مقلد اہل حدیث ایک بڑی تعداد ہے ان کی جماعت اسلامی کی جماعت اسلامی والوں نے مسلم اسکول کے نام سے مختلف جگہوں میں انہوں نے اپنے ادارے قائم کیے اس کے وجہ سے چونکہ مسلمان علم سے کافی ناشنا تھے دور تھے اور اس کے وجہ سے یہ لوگ ان کو فری پیسے بھی دیتے اور پتہ نہیں جو بھی جس طرح این جی اوز والے کام کرتے ہیں وہاں نیپال میں بہت سارے این جی اوز ہیں بالخصوص کرسچن مشینری اور کرسچن مشینری والے باقاعدہ مسلمان بچوں کو گاؤں گاؤں میں جاتے ہیں کتابیں بھی دیتے ہیں مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بھی وہ آئے تھے انہوں نے کہا کہ نیپالی زبان میں انہوں نے کہا کہ اب ہم کامیاب ہو گئے ایک ایسا کتاب انہوں نے لکھا تھا اور پھر وہ سب گھر میں انہوں نے تقسیم کیا اسی طریقے سے مسلمان بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے نام سے جو ہے ان کو پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں اور ان کو پیسے بھی دیتے ہیں اور کتابیں بستے یہ سب کچھ فری اور ماہانہ ان کے ماں باپ کے لیے بھی مقرر کرتے ہیں نیپال چونکہ غریب ملک ہونے کی وجہ سے اور علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بہت جلدی اس کے شکار ہو گئے یہ صرف مسلمانوں میں نہیں جو بدھسٹ اکثریت میں ہندو ہے اس کے بعد بدھسٹ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ مسلمان تھے لیکن اب مسلمان چوتھے نمبر پہ ہو گئے تیسرے نمبر پر کرسچن آ گئے بہت سارے بدھ مت والے بھی کرسچن ہو گئے ہندو بھی بہت سارے کرسچن ہو گئے اور بہت سارے بہت سارے نہیں کچھ مسلمان بھی جو ہے کرسچن نوز بلّہ اس میں جو ہے ایمان سے پھر گئے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میرے دو تین کزن وہ تینوں نوز بلّہ کرسچن ہو گئے وہ ہمارے گھر وہ آتے بھی رہے اور انہوں نے ہمیں ابھی بھی آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کس گمراہی میں پھیلے ہوئے ہیں پھنسے ہوئے ہیں اور اصل کامیابی تو کرسچن اور عیسائیت میں ہے اور آپ لوگ بھی اس طرف آ جائیں پیسے بھی ملیں گے گھر بھی بنا دیں گے یہ لوگ تو اس طرح سے وہ ہمیں بتاتے ہیں لیکن ہم نے ان کو ہمیشہ بائکاٹ کیا اور ان کو کہا کہ بھائی آپ گمراہی میں آ گئے ہیں اور سب لوگوں نے خاندان کے لوگوں نے ان کو بائیکاٹ کیا ہے چونکہ وہ کبھی بھی مکتب کا انہوں نے رخ نہیں کیا تھا کبھی بھی وہ دینی تعلیم سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا تھا بچپن میں اس لیے وہ اس کے شکار ہو گئے الحمد جو اصل سفر ہوا تھا اس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا سفر ہمارے جو چند لوگ یہاں بھی اس میں سر فہرست مولانا محسن صابر صاحب مولانا امتیاز صاحب اور دیگر حضرات جو ہیں ماشاء اللہ دس سال پہلے نیپال میں ایک فکر انہوں نے کی تھی مسلمان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے دینی تعلیم کے نظام کیسے وہاں رائج ہوں دس سال پہلے ہم نے ایک کام شروع کیا تھا مشورے سے جس کے صحیح معنی میں بنیاد چھ سال پہلے اس کی صحیح باقاعدہ منظم طریقے سے فکر کی گئی اور الحمدللہ اس وقت نیپال میں ہمارے پاس تقریباً ستائیس مکاتب ہیں ستائیس مکاتب میں تقریباً دو ہزار کے قریب بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں یہ وہ مکاتب ہیں جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا بہت سارے ایسی جگہیں تھیں جہاں کبھی بھی دین کا کوئی کہتے تو تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن بہت سارے لوگ ایسے جن کو کلمہ بھی صحیح نہیں آتا اور بچوں کا تو پوچھنا ہی کیا جب ہم بہت سارے ایسی جگہوں میں ہم مکاتب قائم کرنے گئے تو وہاں ان کو ان کے بچوں کا نام بھی بالکل ہندوؤں کے نام پر تو ہم جب ان بچوں کو ہم نے دیکھا تو بڑے عجیب سے محسوس ہوا کہ ان کا ایمان کا کیا ہوگا اور بالکل وہ ہندوؤں کے چاروں طرف سے چونکہ ہندو اکثریت میں ہے دس گھر مسلمان کا ہوتا ہے تو ہزاروں میں ہندو ہوتے ہیں پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانچ گھر یہاں پھر ہندو پھر ویسے بہت دفعہ لیکن سنسری جو ڈسٹرکٹ ہے اس میں اکثر جگہ ایسا ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کی آبادی کہیں ایک سو گھر کہیں پچاس گھر کہیں تیس گھر اس طرح ہے تو انہی جگہوں میں ہمارے مکاتب ہیں تو الحمدللہ جب ہم نے چار سال پانچ سال پہلے مکتب کا نظام شروع کیا اس وقت کو اور جب ابھی ہم جاتے ہیں اللہ پاک فضل سے وہی بچے جن کو دین سے کچھ لینا دینا نہیں تھا ان کے ماں باپ کو کوئی فکر نہیں تھی اب وہ بچے تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اور اتنا ہی نہیں حدیث جو ہے ایک ہر بچوں کو چالیس کسی کو اسی اس طرح سے جو ہے اور اسی طرح ادعیہ جو ہے جو بنیادی نصاب ہے جو بنیادی اسلام کی تعلیمات ہیں اس کے اوپر فکر کی گئی ہے اور الحمدللہ ہم یہاں بمبئی میں ایک رفیق صاحب ہیں حاجی رفیق صاحب دودھ والے ان کا نصاب دینیات کے نام سے ہے اس میں پانچ مضامین ایک ہی کتاب میں انہوں نے ضم کیا ہے اس کے وجہ سے بڑے بچوں کے لیے آسانی ہو گئی کہ بچے ایک کتاب لیتے ہیں اور اسی میں ماشاءاللہ ان کے لیے لانا لے جانا بڑی آسانی ہوتی ہے تو ماشاءاللہ بچے ان سے جو ہے اس وقت حضرات ماشاءاللہ یہاں سے کئی علماء تشریف لے گئے اور دیگر حضرات تو الحمدللہ جب ہم نے مکاتب میں جب ہم جاتے ہیں تو ایسا چونکہ وہاں کا ماحول بہت ہی سادہ ہے کوئی ٹی وی کوئی ریڈیو ان چیزوں کا بالکل گاؤں دیہات کا جو ہے ماحول ہے ہم نے دیکھا کہ بچے پوری پوری کتاب ماشاء اللہ یاد کر لیتے ہیں پوری پوری کتاب ماشاء اللہ اور فر فر ان سے کہیں بھائی فلاں مضمون آپ پڑھیں تو بس وہ سنانا شروع کر دیتے ہیں اور قرآن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن سے بچوں میں جو لگاؤ اور ماشاءاللہ اللہ قرآن تجوید کے ساتھ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اساتذہ کرام جو ہیں اکثر وہ انڈیا سے ہیں بہار کے طرف سے کیونکہ بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمارے نیپال کے جو علماء پڑھ کر کے آتے ہیں علامہ فرمائیں ابھی فراغت بھی نہیں ہوتی ہے پہلے سے پاسپورٹ تیار ہوتا ہے قطر دبئی سعودی جانے کے لیے حضرت عالمیہ حضرت ابو الحسن علی ندو رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی کتابوں کتاب میں بھی یہ بات آئی ہے پاجا سراغ زندگی میں حضرت نے لکھا ہے اور اسی طریقے سے حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے جو حضرات ندوے سے فارغ ہونے والے ہوتے تھے بھائی آپ کا یہ مقصد نہیں ہے کہ عربی سیکھ کر کے آپ دنیا کو کمائیں اس کے ذریعے سے بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے دین کو پھیلانا ہے میرا مقصد یہ نہیں کہ تنقید کرنا ندوے کے اوپر لیکن یہ سب افسوس بڑے اچھے اچھے متبحر عالم جو وہاں سے پڑھ کے آئے یا دیگر جگہوں سے بہت ہی کم بس اس لپیٹ میں لوگ آ گئے اور اس کے وجہ سے جو ہے علاقے میں مالی اعتبار سے کچھ خوشحالی تو آئی ہے لیکن وہیں اس وقت مدرسے میں جو ہے جو دارالعلوم ہیں ایک ایک دو ہمارے علاقے میں ایک دارالعلوم ہے اس میں بچے ہی نہیں ملتے اکثر بچے وہ انڈیا سے آتے ہیں نیپال کے بچے بہت ہی کم الحمد للہ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تھا تو بعض علماء نے بھی اعتراض کیا تھا کہ نہیں یہ کام تو ایسے ہی ہے وہ ختم ہو جائے گا اس میں سر فہرست غیر مقلد اور جماعت اسلامی والے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ان کا کام تو ایسے ہی ختم ہو جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ خیر دے ہمارے حضرت شیخ حضرت مفتی الحق صاحب ہمارے استاد ہم سب کے مربی و مشفق اللہ تعالیٰ ان کے حضرت جی کی عمر میں <clears throat> بافیت ان کا سایہ ہم سب کے لیے تادیر فرمائے اور اللہ پاک <clears throat> ہم سب کے لیے جو ہے ذریعہ نجات بنائے حضرت جی کی دعائیں اور توجہ اور ہمارے حضرت استاد مشفق حضرت مولانا عباس صاحب حضرت مفتی محمد علی صاحب دامن برکات العالیہ اور دیگر حضرات ماشاء اللہ ہمیشہ دعائیں فرماتے رہتے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب محتم ٹاؤن حضرت جی سے بھی ہمیشہ ہم احوال ذکر کرتے رہتے ہیں حضرت جی بھی دعائیں فرماتے ہیں حضرت جی بھی تشریف لے گئے تھے وہاں انہوں نے دیکھا اور بہت اچھے مشورے انہوں نے دیے تھے تو الحمدللہ تعلیمی اعتبار سے یہ نظام جو ہے جہاں کچھ بھی نہیں تھا اللہ پاک کرم سے اس وقت تقریباً ہمارے پاس جو ہے سینتالیس دینیات کے اساتذہ ہیں جو دینی تعلیم پڑھاتے ہیں الحمدللہ ہمارے جو تعلیم کا جو ہے ایک ہر مکتب میں جہاں پچاس بچے پہ ایک استاد دینیات کے لیے اور ایک ماسٹر صاحب جو سیکولر تعلیم دیتے ہیں دو استاد پہ جو ہے پچاس یا ساٹھ بچوں پہ پورے پرائمری کا جو ہے نظام چلاتے ہیں اور ماشاء اللہ بہت ہی منظم دن حضرات جو حضرات وہاں تشریف لے گئے انہوں نے دیکھا ہے اللہ جزا خیر دے میں ہمیشہ مولانا محسن صاحب کا جو ہے شکر گزار ہوتا ہوں کہ اللہ پاک یہ اس میں بامسمہ ہے کہ ماشاء اللہ ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ ہمیشہ وہ توجہ دلاتے ہیں کہ نہیں نظام کو کیسے سیٹ کرنا ہے کیا کرنا ہے ہمیشہ فکر فرماتے رہتے ہیں رات دن ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ سارے امور پہ سارے مسئلے پہ وہاں سے روزانہ ہم واٹس ایپ کے ذریعے سے ہم روزانہ کی رپورٹ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے مکاتب میں اللہ پاک کرم سے یہ نظام جو ہے دن بدن منظم ہوتا جا رہا ہے اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ اس سال ہم نے جو ہے پندرہ اور نئے مکاتب مختلف جگہوں میں کھولنے کا ارادہ کیا ہے اور اس کے لیے سال کے شروع میں تدریبی کورس بھی ہوا تھا تقریباً نئے چھبیس اساتذہ جو اس میں اکثر حفاظ ہوتے ہیں اکثر ہی ہمارے یہاں شرط ہے کہ حفاظ ہوں اور کچھ پڑھے ہوئے ہوں تو الحمدللہ وہ اساتذہ ماشاء اللہ شریک ہوئے تھے اس میں اس سال تقریباً تین دارالعلوم دیوبند کے پڑھے ہوئے استاد بھی تشریف لائے تقریبی کورس میں جو ہے شریک ہوئے الحمد الحمدللہ اس میں دس روزہ کورس ہوا تھا اور سب کو ابھی جو ہے تقسیم کر دیا گیا ہے اب سب سے پہلے جو جہاں جہاں کام چل رہا ہے ان استاد وہاں بھیج دیا گیا ہے تاکہ وہ پہلے سیکھ لیں کہ ہم کس طرح سے نظام چلاتے ہیں اور پھر ابھی دو ہفتے کے بعد ان کو انشاءاللہ نئے مکاتب میں بھیجا جائے بھیجیں گے انشاءاللہ وہاں اس سال ہم نے وہاں قادیانیوں کا بہت زیادہ زور تھا ایک وقت میں اس سال جب ہم نئے مکتب مکتب جہاں کھول رہے ہیں پورا علاقہ قادیانی تھا اس گاؤں میں تو پوری وہ جو مسجد ہے وہاں ابھی بھی قادیانی کے نام سے ہے وہ جگہ پورے لوگ اسی میں جاتے ہیں اس کو بھگا دیا ہے لوگوں نے لیکن اسی کی تنظیم کے نام سے وہ زمین ہے اور وہ گھر بھی ہے اسی میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو وہاں بھی انشاءاللہ ایک مکتب قائم ہونا ہے لوگوں کی طرف سے جب ہم علاقے میں جاتے ہیں کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے دین سے کہ نہیں ہم ان کو خوشامد کرتے ہیں کہ بھائی آپ ایسے کریں کہ آپ اپنے یہاں جو بچوں کی تعلیم کے لیے فکر کریں یعنی بڑے عجیب عجیب حالات بھی ہوتے ہیں پھر گاؤں کو بھی کیا حالات بھی عجیب ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے یہ وہ مختلف مراحل سے ہم گزرتے ہیں بہرحال الحمد للہ اس سال جو ہے پندرہ دعا فرمائیے کہ وہ مکاتب کا نظام اللہ پاک اپنے فضل کرم سے بآسانی طے فرما دے اور مکاتب وہاں شروع ہو جائے تاکہ بچے اور وہاں کے لوگ دین سے قریب ہو جائیں اور تعلیم سے جو ہے آشنا ہو جائیں الحمدللہ یہ تو تعلیمی وہ تھا دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے ہمارے تمام اساتذہ ہمارے اس میں ہے نظام میں ہے کہ ہر مہینے میں تین دن لگائیں گے تین دن ضرور اس میں لازمی ہے اور الحمد للہ بعض اساتذہ نے چھٹی لے کر کے چار مہینہ بھی لگایا بعض نے چلہ بھی لگایا کوئی نہ کوئی اس طرح سے نظام یہ نظام پہلے بالکل نہیں دیگر مدارس جو وہاں اور بھی لوگ ہیں ان میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے و تبلیغ کے لائن سے بالکل ہی لوگ دور ہیں تو اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک علماء میں جو ہے یہ تڑپ پیدا فرما دے علماء جو ہے دعوت تبلیغ کی محنت کو سمجھ لیں اور اس سے قریب ہو جائیں اسی طرح سے تزکیہ تصوف کے لائن سے الحمد یہ پانچواں سال تھا پانچ سال سے نیپال کی تاریخ میں کبھی بھی اجتماع اعتکاف نہیں ہوا تھا لیکن اس سال الحمدللہ اللہ پاک فضل سے پچھلے پانچ سال سے سب سے پہلے ہمارے حضرت استاد مشفق مربی حضرت مفتی محمد علی صاحب سادت برکاتہ حضرت کے ذریعے سے احتکاب کا نظام شروع ہوا اس سال ایک سو چالیس لوگ ماشاءاللہ بیٹھے تھے سنت احتکاب میں اور جب سنت احتکاب میں بیٹھے غیر مقلد اور جماعت اسلامی اور اس میں ہمارے بھی لوگ جو بالکل ان دین کے اس حصے سے بالکل ناواقف ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ان لوگوں نے کیا کہ ہر آدمی کو دس ہزار یا بیس ہزار دے کر کے کرائے پہ لا کر کے یہاں فلاں مسجد میں جو ہے اعتکاف کروا رہے ہیں اور یہ شور مچایا ان لوگوں نے اب لوگوں کو بھڑکانا چاہا اور پھر اس طرح سے لیکن الحمدللہ اللہ پاک فضل سے اس سال بھی بہت ہی اچھا رہا نظام لوگوں نے بہت ماشاءاللہ کہا کہ یہ تو بالکل ہمارے لیے یہ تو ہم نے کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا بہت سال پہلے کے جو پرانے حضرات ہیں وہ فرماتے ہیں وہاں بتاتے ہیں حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ منگیر کے خانقاہ منگیر کے حضرت کا سفر ہوا تھا بہت پرانے حضرت نے ایک سفر کیا تھا اس وقت چند لوگ بیٹھ ہوئے تھے اور ایک حضرت کے عجیب برکات جو پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت جب تشریف لائے تھے تو کتنی بیداری آئی تھی اس وقت اس لحاظ سے حضرت کا صرف ایک مرور ہوا تھا وہ صرف وہاں سے گزرے تھے اور پھر لوگوں کو دین کی باتیں بتائے تھے تو الحمدللہ یہ نظام بالکل ہی نیپال میں جو ہے خالی ہے تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرت مفتی صاحب جب تشریف لے جاتے ہیں تو ماشاء اللہ اب لوگ شوق سے اس سال بھی الحمد للہ تقریباً ایک سو پینتیس لوگ سنت اعتکاف میں تھے اور باقی تقریباً روزانہ ایک سو چالیس پچاس کا مجمع ہوتا تھا اور الحمدللہ جو ہمارے استاد ہیں امام صاحب ہیں قاسمی ہیں ماشاءاللہ ہم نے اب کوشش کیا ہے کہ ہمارے استاد اکثر دارالعلوم دیوبند اور یا اس ادارے کے پڑھے ہوئے ہوں جو داء تبلیغ سے بھی جڑے ہوئے ہوں وہاں امام ہیں ماشاءاللہ روزانہ ظہر کے بعد جو ہے درس حدیث بھی دیتے ہیں مشکات شریف سے تو اس میں تقریباً چالیس پچاس کا مجمع بیٹھتا ہے پچیس سے کم تو نہیں ہوتے ہیں الحمد للہ اور رمضان میں بھی بہت اچھا ماحول رہا اور الحمدللہ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک اس سلسلہ کو قائم دائم فرمائے ہمارے اساتذہ ہمارے کابرین ہمارے مربی و محسن کی طرف سے ہم سب سب کے لیے جو ہمیشہ رہنمائی رہے اور اللہ پاک ہم سب کے کاوش اور محنت کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اخلاص کے دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے جو حضرات حصہ لے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 والوں عزت والی مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے اور ذیل اور محرم اور رجب یہ چار مہینے وہ ہیں جن مہینوں کو اشور شرم کہتے ہیں ادب والے مہینے عزت والے مہینے جن مہینوں کے اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ عزت کرتے تھے ان میں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے قتل و قتال نہیں کرتے تھے اور حج کی مہینے بھی یہ ہیں لوگ ان مہینوں میں حج کے لیے جاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مہینوں کو مختلف کاموں کے لیے مقرر کیا ہے تاکہ ہم فارغ اور فضول نہ بیٹھیں اور وقت کی قدر کریں اوقات کو کام میں لگائیں فضول اوقات کو بتائیں اس لیے کسی نہ کسی مہینے میں ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو انسان کی زندگی بہت مختصر ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ انسان سب مخلوقات کے لیے مخدوم ہے پوری مخلوقات انسان یہ خادم ہے یہ مسلمان بھی کہتے ہیں غیر مسلم بھی کہتے ہیں کرسچن بھی کہتے ہیں یہودی بھی کہتے ہیں انسان سب کا مخدوم اور مالک ہے اور یہ بات ساری مخلوقات کو انسانیت کی خدمت کے لیے ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے خادم ہیں وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہتے ہیں قیامت تک رہیں گے پہاڑ قیامت تک رہیں گے درخت لمبی عمر والے ہیں زمین لمبی عمر ہے آسمان چاند ستارے سورج جنگل پانی ہوا دریا آگ ان سب کی لمبی لمبی عمر ہے وہ انسان جو سب کا مخدوم سب کا آقا سب کا بڑا ہے اس کی عمر بہت چھوٹی ہے ساٹھ ستر سال زیادہ سے زیادہ سو سال میں انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے ایسا کیوں ہے جو ہمارے خادم ہیں وہ لمبی عمر کے ہیں اور ہماری عمر چھوٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہ جو چھوٹی سی عمر ہے تھوڑی سی عمر ہے یہ عمر محنت کرنے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ نے محنت کے لیے ہمیں تھوڑی عمر دے دی اور مزے اڑانے کے لیے لمبی دے دی ستر سال میں یا زیادہ کم اور ابھی تو ہم بار بار سنتے ہیں فلان کا انتقال اچانک ہو گیا فلان کا انتقال اس کو کوئی بیماری نہیں تھی اور ہو گیا بالکل واضح ہو جاتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے تین انسان جلدی جلدی جانے والے ہیں تو یہ کہنا ہے کہ اس چھوٹی عمر میں اس تھوڑی سی عمر میں لمبا کام کرے زیادہ کام کرے خصوصاً اس امت کے لیے تھوڑی سی عمر میں تھوڑی سی زندگی میں زیادہ کام ہے جیسے آپ کارگزاریاں سنتے رہتے ہیں یہاں کارگزاری کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو یہاں کے پڑے ہوئے ہیں یا ہماری دوسرے مدارس کے پڑے ہوئے ہیں انہوں نے قوم کو امت کو کیا فائدہ پہنچایا ہمارے لوگ ہماری قوم ہماری بزنس والے حضرات جو ان مدارس پر علماء پر خرچ کرتے ہیں انہوں نے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا جو خرچ ہو رہا ہے وہ ٹھکانے پر لگتا ہے یا نہیں کارگزاری کا یہ مقصد اور کارگزاری کا یہ بھی مقصد ہے جو عالم فارغ ہوا جو طالب علم فارغ ہوئے جنہوں نے وقت لگایا وہ صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں یا دین کی فکر زیادہ کرتے ہیں دنیا کی فکر کم کرتے ہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کارگزاری سے اور کارگزاری سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت بیان کروائی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر چھ اسباب کی وجہ سے فضیلت دی ہے ان میں ایک یہ کہ عرس سل تو النا سے کا فتن مجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب مخلوقات کی طرف بھیجا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسود احمر ابیب سفید سر کالا پیلا سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ سب کو دین کا پیغام پہنچا دیں یہ مولوی جو مولوی بنا یہ انبیاء علیہ السلام کا وارث ہے اور وراثت کا مطلب باپ کی وراثت کو لے لیا ہے باپ کی وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے اور سل تو سے کاف ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہوگا وہ بھی اور صرف النا سے صاف پتا سب کے پاس پہنچے کسی کو قرآن نہیں آتا اس کو قرآن گا کسی کو دعا نہیں آتی اس کو دعا گا کسی کو نماز نہیں آتی اس کو نماز سکھائے کوئی عمل نہیں کرتا اس کو عمل سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ بھی کارگزاری سے پتہ چلتا ہے کارگزاری کا مقصد صرف سیر اور سیاحت نہیں گھومنا پھرنا نہیں کار گزاری کا مطلب یہ کہ دین کا کتنا کام ہوا اور کتنا کام ہم کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اپنا نائب اور قائم مقام مقرر کیا ہے اور العلماء ورثت الانبیاء فرمایا اور پوری امت کے جو لوگ ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں حصہ دار ہیں تو کیا یہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں ایک مرتبہ روایت میں آتا ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ بازار میں گئے اور بازار میں آواز لگائی تم آ جاؤ مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال بانٹا جا رہا ہے جو بازار کے لوگ تھے ان کا ذہن اس طرف گیا باقی کوئی بھی رات ہوگی تقسیم ہوتی ہوگی ہم چلتے ہیں ہمیں بھی کوئی حصہ مل جائے ہم چلتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے بغل میں دبا کر کچلائیں سب لوگ مسجد میں دوڑ دوڑ کر آئے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسجد میں علم اور ذکر کی تقسیم ہو رہی ہے تم بھی حصہ لے لو انما بنیت مساجد لسلاتے و ذکر اللہ مسجد بنی ہے نماز کی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی ہے جو لوگ کہتے ہیں مسجد میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر مت کرو یہ حضرت ابو وہ ہو رہا رضی اللہ عنہ بازار میں گھوم چل رہے ہیں اور لوگوں کو اس ذکر کے لیے بلا رہے ہیں اور جب ذکر کے لیے لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے ہیں تو فرشتے باہر جاتے ہیں آواز لگاتے ہیں جن کی آواز کو ہم نہیں سنتے اور کہتے ہیں کہ مسجد کی طرف آؤ مسجد کی طرف آؤ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے فرشتے بھی آواز لگاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آواز لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر تم بریاض الجنت فر کرو جب تم مسجد کے باغوں میں سے باغیچوں میں سے گزرتے ہو تو چڑھو تو اس میں چڑھو اس سے فائدہ اٹھاؤ اس میں سے پھل کھاؤ اس کے سائے میں سے فائدہ اٹھاؤ اس کے پھلوں میں سے فائدہ اٹھاؤ یہ لیا رسول اللہ بار آزول چلنا یا رسول اللہ جنت کے باغیچے کیا ہے جن کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہیں اور فرماتے فرق کرو امر کا سیدھا ہے فرق کرو فائدہ اٹھاؤ فر چڑھو پھل کھاؤ فر کرو کے سائے میں بیٹھ جاؤ فرمایا ہیلا کو ذکر ہے ہیلا کو ذکر ذکر کی جماعت ذکر کے حلقے ذکر کے کہ لوگ بیٹھے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کر کے بلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں فرشتے بلا رہے ہیں حضرت ابو حریر بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے بیٹھ جاؤ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر سے فائدہ اٹھاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو ایمان کو اپنی ایمان کو تازہ کرو اپنی ایمان کو تازہ کرو یا رسول اللہ کے فن جدو ایمان ہم اپنی ایمان کو کس طرح فریش کریں گے تازہ کریں گے چمک چمکدار اور چمک والا ایمان فرمائے اچھا اس طریقہ نہیں جانتے ہو اکثر من ذکر لا لا الہ الہ الا الا اللہ اللہ کا ذکر کرو لا الہ الا اللہ کا ذکر کروں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا جیسے باپ تازہ ہو سایہ ہو ہو تو مزہ آتا ہے بھال باپ سوکھ جائے خراب ہو جائے برباد ہو جائے افسوس ہوتا ہے باپ برباد ہو گیا اور پھر فرمایا کہ جب تم ذکر کرتے ہو تو تم تمہارے ذہن میں یہ ہوگا کون سا مشکل ذکر ہوگا کہ ہم کریں گے مشکل مشکل ذکر نہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ اس سے کوئی ذکر بہتر نہیں سب سے بہتر سب سے آسان دنیا میں جو سب سے بہتر چیز ہوتی ہے وہ سب سے مشکل ہوتی ہے شریعت میں سب سے بہتر چیز سب سے آسان دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کام فرمایا اگر کوئی کہ سب سے لینیشیا میں ایسا مکان بناؤں گا جو سب سے بہتر مکان ہے سب مکانات کو بہتر ہو تو میرے خیال میں وہ جب مہماروں کو بلائے گا بنانے والوں کو تو اس کی بنانے میں کئی سال لگائیں گے تو تب سب سے بہتر مکان بنے گا جس میں پچاس ساٹھ کمرے ہوں جس میں سو کمرے ہوں ایک کمرے میں یہ ہو جس میں ہود ہو جس میں تالاب ہو جس میں جو ہے ورزش کی جگہ ہو سب سے بہتر چیز کوئی کام میں سب سے بہترین کار خریدوں وہ سب سے مہنگی ہوگی اور سب سے مشکل ہوگی اور کبھی کبھی ہم مہمان بنتے ہیں کسی کے ہاں جب بیت الخلا اور غسل خانے میں باتھ روم میں جاتے ہیں اور اس نے اپنے خیال میں سب سے بہتر بنایا تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ اس کو کیسے چلائیں گے اس کے استعمال کا کیا طریقہ وہ بیچارہ آ کر ہمیں سکھاتا ہے اس طرح یہ چلے گا اس طرح یہ چلے گا پھر بھی اکثر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو انسان سب سے بہتر چیز بناتا ہے سب سے مشکل سب سے مہنگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بہتر چیز سب سے آسان بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کام ہے جب حضرت علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے سب سے بہتر فکر بتا دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا حضرت یہ تو ہر ایک پڑھتا ہے یہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے پڑھتے پڑھتے پڑھتے پڑھتے لوگ پڑھتے رہتے ہیں حضرت علیہ السلام کے زمانے سے پڑھتے پڑھتے آدمی کا دل چاہتا ہے کوئی اور پڑھ لو کچھ اور پڑھ لو آدم علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ یہی چلتا رہا نوح علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ اللہ نوح نبی چلتا رہا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ چلتا رہا حضرت موسا علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ موسا کلیم اللہ چلتا رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لا الہ الا اللہ عیسیٰ مسیح اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسیح کے چلتا رہا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک یہ چلتا ہے تو یہ تو ہمیشہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علیہ السلام یہ اتنا بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ کہ اگر ساتوں آسمان اور زمین کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں اس ذکر کو دوسرے میں رکھیں تو یہ ذکر بھاری ہو جائے سب سے آسان سب سے بہتر پانی پانی کی قطر ہم نہیں کرتے پانی کی جگہ پر کولڈ ڈرنک پیتے ہیں پانی کو اس طرح بہاتے ہیں کہ ہم کو رحم نہیں آتا ان لوگوں سے پوچھو جہاں پانی نہیں یا پانی کم ہے کہ پانی کی کتنی قدر ہے اور پھر یہاں ساؤتھ افریقہ کا پانی بہترین پانی نصاف کرنے کی ضرورت نہیں کسی اور مسالہ ڈالنے کی ضرورت پانی سب سے بہتر سب سے زیادہ ہوا سب سے بہتر ہوا کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہوا کے بغیر آگ بھی نہیں جلتی جہاں ہوا ہوتی ہے وہاں آگ جلتی ہے وہاں آگ نہیں جلتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جا لکھن میں نہ شجر اخبار نہ رکھ اللہ تعالیٰ نے سب شاخوں میں سے نار اور آگ بنائی اگر کوئی کہے سبز شاخ میں سے آگ بنائی ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے سو کی لکڑی سے اور سو کی شاخ سے آگ بنائی آگ تو جلتی ہے سو کی چیز میں اور یہاں سبز شجر اخبر کا ذکر آیا مفسرین نے اس کی بہت سی وجوہات اور بہت سی باتیں لکھی ہیں لیکن آسان بات یہ ہے کہ آگ جلتی ہے آکسیجن کے ذریعے سے اور آکسیجن پیدا ہوتی ہے مینا شجر الخبر سبز درخت سے سبز درخت سے آکسیجن نکلتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کو درخت کھینچتا ہے اپنی طرف اور آکسیجن کو خارج کرتا ہے اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا کتنا اکرام فرمایا کہ انسان کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے سارے درخت جتنے درخت ہیں بے شمار وہ آکسیجن خدمت کرتے ہیں انسان کی اور انسان سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتا ہے تو درخت پھر خدمت کرتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں کہ چلو انسان تمہارا فضلہ ہم نے لے لیا اے انسان اور جانور تمہارا فضلہ ہم نے لے لیا ہمارے لیے خاص میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے رکھے ہیں مہینے بنائے ہیں ایک مہینہ ختم ہوتا ہے دوسرا مہینہ نکلتا ہے آتا ہے تو مولوی صاحب کہتے اس مہینے میں یہ کریں گے اس مہینے میں یہ کریں گے اس مہینے میں یہ کریں گے بھائی لوگ کہیں گے ہاں۔ مولوی صاحب آپ نے کبھی تو یہ نہیں کہیں گے کہا کہ اس مہینے میں سوئیں گے اس مہینے میں آرام کریں گے جب بھی رمضان آتا ہے تو کہتے ہیں رمضان میں یہ کرو یہ کرو یہ کرو شوال آتا ہے کہتے چھ روزے رکھو اور نماز تو ہے رمضان میں شاہوال میں پیر جمعرات کو روزہ رکھو بہتر ہے تیرہ چودہ پندرہ کو روزہ رکھو بہتر ہے قرآن کریم کی تلاوت کرو کا مہینہ آتا ہے کہتی ہے تو حج کی مہینے محرم احترام والے مہینے ہے شوال ہے زیقات ہے دل حج ہے اس میں تو لوگ حج کا احرام باندھتے ہیں حج کے لے جاتے ہیں محرم ہے میں روزے رکھو نو اور دس کے روزے رکھو ربیع الاول وغیرہ وغیرہ سب مہینوں میں کہتے یہ کرو یہ کرو یہ کرو کوئی آرام کی بات بھی ہے یا نہیں بتلا یا نہیں آرام کی بات تو ہے نہیں اس لیے کہ جس کی زندگی مختصر ہو جس کی زندگی چھوٹی ہو جس کی زندگی عاریت کی ہو عاریت کی معنی مانگی کی چیز مانگنا تو مانگی کی چیز جو ہوتی ہے اس میں سے لوگ بہت زیادہ کام لیتے ہیں عاریت کی چیز سے اگر مولانا ابراہیم بام جی کے پاس ایک مشین ہے مجھے اس مشین کی ضرورت ہے کہ اس مشین سے میں ایک دن کام لوں گا میں نے ان کی مشین مانگی مشین انہوں نے مجھے دے دی کہ ایک دن کے لیے یہ مشین ہے اس سے کام لو میں ایک دن میں اس مشین سے دس دن کا کام لوں گا کہ میں کہوں گا بس یہ تو واپس ہی کی چیز ہے کل یہ واپس ہو جائے گی پھر میں کیا کروں گا اسی طرح جو اللہ تبارک بتانا نہیں یہ زندگی ہمیں دی ہے یہ اوقات دیے ہیں یہ عمر اللہ تعالیٰ نے دی ہے یہ مانگی کی چیز ہے مانگ کی اب ہم سوچیں کہ معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہماری عمر ہے ہماری زندگی ہے ہمارا بدن ہے وہ کب مانگے گی جب مانگ لیا تو بس ہمارا کام ختم قدامات انسان ان قطر عمل ہو اللہ من صلاح انسان مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اللہ من سلاسل تین چیزیں رہ جاتی ہیں کو جو صدقہ جاری کا کام کیا مکتب مکتب ہے مدرسہ ہے مسجد ہے مسافر خانہ ہے راستہ بنایا سبیل بنائی لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بنائی غیر مسلموں کے لیے بنائی یہ غیر مسلم بھی ہمارے بھائی ہیں ہم تو بھائی اس کو سمجھتے ہیں یا مسلمان ہو یا بھائی اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے ماں باپ یا ماں یا باپ سے پیدا ہو نہیں بھائی یہ بھی ہمارے بھائی ہیں ان کی بھی خدمت کرنی چاہیے ان کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے بھائی کو کہتے ہیں اخوت بھائی چارہ ہے اخوت بھائی اور بھائی کی ایک قسم ہے وہ بھائی جو نصب میں بھائی ہے وہ عقی ہارون اشتدحی عزری و اشرف خوفی امری ہارون علیہ السلام میرے بھائی ہیں اے اللہ ان کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کریں ان کے ذریعے سے میرے کام کو مضبوط کرنے اور ان کو میرے لیے وزیر بنا دیں ہارون علیہ السلام بھائی محمد النبی نبی و صحیح محمد ال سید الشہدا عمی حضرت علی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں چچا زاد بھائی اور میرے حسن ہیں اور حضرت حمد سید ابن عمی السد سید الشہدا امی وہ میرے چچا ہیں ایک بھائی یہ ہے نمبر دو بھائی دینی بھائی ہیں اسلامی بھائی ہیں ان نمل اخوت سب مسلمان بھائی ہیں اور ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آدم علیہ السلام کے علاوہ دوسری انبیاء نے کیا فرمایا بھائی کا لفظ استعمال فرمایا اخ کا لفظ استعمال مرحبا خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میرے بھائی ہیں مرحبا بالاخ الصالح ہے یہ بھی بھائی ہے دینی اسلامی بھائی انما المؤمنون اخوت المسلم اقول مسلم لا یق ولا و یسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کی مدد کرے گا اس کو بغیر مدد کی نہیں چھوڑے گا لا یق بغیر مدد کی نہیں چھوڑے گا تو اس کو کہتے اسلامی بھائی اور تیسرے نمبر پر ہے قومی بھائی اداہ قوم عاد کی طرف ان کا بھائی قومی بھائی ایک قوم کے لوگ تھے حود علیہ السلام وہ الا سمود اخاہم صالح قومی سمود کی طرف ہم نے ان کا بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا وہ بھی بھائی ایک قوم کے لوگ ایک بھائی ہیں لیکن قومیت کو تعصب کے طور پر استعمال نہ کرے تعاون کے لیے استعمال کرے مدد کے لیے استعمال کرے دینی مدد کرے اور نمبر چار ہیں وطنی بھائی ایک وطن میں رہتے ہیں وہ سب ہماری بھائی ہیں وطن والے کو فائدہ پہنچائیں گے وہ اخوان لوت لوت علیہ السلام کے بھائی لوت علیہ السلام ان کی قوم میں سے نہیں ہیں ان کے وطن میں رہتے ہیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو غیر مسلم ہیں وہ وطن بھائی ہم ایک وطن کے ایک ملک کے ایک ساؤتھ افریقہ کے رہنے والے ہیں اپنے وطن اور اپنے اس ملک کی خیر اور بھلائی کے لیے فکر کریں گے اور میرے بھائیوں ایک بھائی ہے جس کو کہتے ہیں انسانی بھائی انسانی بھائی ہم سب انسان ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل من آدم و آدم و من تراب تم سب سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو آدم علیہ السلام مٹی سے یا بنی آدم اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں جب سب آدم علیہ السلام کے بیٹے ہو گئے تو ہم سب بھائی ہو گئے اور ایک حدیث میں ہے ابو داود میں اشد العباد کلحم کلحم اخوا میں گواہی دیتا ہوں کہ سارے بندے جتنے انسان ہیں وہ بھائی بھائی ہیں انسانی بھائی ہیں انسانی بھائی بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی ان کے لیے بھی خیر اور بھلائی سوچیں گے ان کو بھی مدد دیں گے جو دین اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دین ان کے لیے پسند کریں گے جو شریعت اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ ان کے لیے پسند کریں گے ان پر محنت کریں گے جیسے ہمارے بعد دوست ماشاء اللہ کرتے رہتے ہیں قوت اور بھائی ہے رضائی ہوا حکم میں رضاعت جو تمہاری رضاعت اور دودھ کی بہنیں ہیں ان کے ساتھ بھی نکامت کرو وہ بھی بھائی ہے وہ بھی بہن یہ سب کتنے لوگ ہیں وہ اس حساب سے ہمارے بھائی ہیں کہ وہ انسانی بھائی ہیں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی ایسی ہے جیسے مانگنے کی چیز کسی سے کوئی مشین مانگ لے یا طالب علم ہے دوسرے طالب علم سے کہا کہ مجھے بال کاٹنے کی مشین دے دے کمرے والوں کو چاہیے جب مشین لی تو جلدی جلدی ہو تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ اس لیے کہ اس کو واپس کرنا ہے تھوڑے وقت میں زیادہ کام لیتے ہیں یہ قانون ہے لیکن جب ہم اس زندگی پہ آتے ہیں پھر ہم اس قانون کو بھول جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں تھوڑے وقت میں زیادہ کام نہیں زیادہ وقت میں تھوڑا کام زیادہ وقت میں تھوڑا کام یہ تو حیوانوں کا کام ہے حیوان زیادہ آرام تھوڑا کام انسان اور مسلمان تھوڑا آرام اور زیادہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر روزے حضرت داود علیہ السلام کے ہیں اور سب سے بہتر نماز حضرت داود علیہ السلام کی تھی حضرت داود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تاکہ سنت نہ ہو جائے ایک دن روزہ ایک دن افطار اور فرمایا حضرت داود علیہ السلام کی نماز کا یہ حال تھا کہ رات کو فرض کرنے کی ایک رات ہے چھ گھنٹے فرض کرنے کے چھ گھنٹے کی رات ہے یا فرض کرے بارہ گھنٹے کی رات تو بارہ گھنٹے میں آدھی رات کو سوتے تھے مثلاً چھ گھنٹے میں تین گھنٹے اور ایک تہائی ایک سلس مثلاً دو گھنٹے عبادت کرتے تھے پھر ایک گھنٹہ آخر میں پھر آرام کرتے تھے ایک گھنٹہ آرام کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ جب مشین کو آرام مل جاتا تھا تو مشین دن بھر اچھی طرح کام کر سکتا تھا مشین اچھی طرح کام کر سکتی ہے جب اس کو کچھ نہ کچھ آرام مل جائے اس لیے مسلمان جو تھوڑا بہت آرام کرتا ہے نیند کو نکالتا ہے یہ بھی اس کے لیے عبادت ہے مسلمان کی نیند بھی عبادت مسلمان کا چلنا پھرنا بھی عبادت اس لیے کہ وہ عبادت کی نیت کیے ہوئے ہیں کہ میں عبادت کروں گا سوتا ہے تاکہ فریش ہو جاؤں چلتا پھرتا ہے تاکہ کام کروں تو یہ عرض کرنے کا مقصد تھا کہ ہمارے اکابر نے تھوڑے تھوڑے وقت میں کتنا کام کیا ہمارے بڑوں میں سے مولانا عبد الحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ ان کی عمر تھی تھرٹی نائن سال انتالیس سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تھا اور ایک سو دس کتابیں لکھی ہیں ون ون زیرو یہ ان کا حال تو اسی طرح امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعیہ کے کی بڑے امام اور ہماری بھی بہت ہی محترم و مقتدا ہے بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں ان کی عمر تھی پینتالیس سال فورٹی فائیو علامہ آلوسی جنہوں نے روح المعانی جیسی تفسیر لکھی ہے پندرہ جلدوں میں اور اب تو وہ تقریباً تیس جلدوں میں چپی ہے علامہ آلوسی کی عمر اور وہ تیرہ اسباق پڑھاتے تھے کبھی کبھی چوبیس سبق پڑھاتے تھے اور تحجد کے وقت روح المعانی لکھی اور تحجد کے وقت اتنا تیز لکھتے تھے کہ اس کو صاف جب اس کے شاگرد اس کو صاف کرتے تھے تو اس کو ان کو پورا دن لگتا تھا وہ تحجد کے وقت لکھتے تھے اور صاف کرنے والوں کو پورا دن لگتا تھا علامہ آلوسی کی عمر تھی وفات کے وقت ففٹی تھری سال تھوڑی سی عمر علامہ ابن تیمیہ جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں ان کی عمر تھی ففٹی سیون سال علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ امام سیوتی جنہوں نے جلالین لکھی ہے اور کیا کیا کتابیں لکھی ہیں سینکڑوں رسالے لکھے ہیں ان کی عمر تھی سکسٹی ون دیکھو تھوڑی تھوڑی عمر میں کتنا کام اللہ تعالیٰ نے لیا اس لیے کہ وقت کو ضائع نہیں کرتی حضرت مولانا اعزاز علی صاحب فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ نفرت العرب میں اشعار دکھتے ہیں ان کے اپنے اشعار ہے غلام و ریل و تخلی فقلت أجيبهم هذا شعاري غلام على التجنب والتخلي مجھ کو ملامت کیا جاتا ہے کہ تم الگ رہتے ہو لوگوں سے زیادہ ملتے نہیں ہو میں نے ان سے کہا کہ یہ میرا شعار اور یہ میری علامت ہے لقد تو في فل آفاق دہرن وجب والقفر السحاري میں نے دنیا میں چکر لگایا ہے اور میں نے صحرا اور بیابان اور جنگلوں کو طے کیا ہے فعین نیلم اجت احدن نسوح یقینی نے کسی کو نہیں دیکھا جو مجھ کو محفوظ رکھے اور بچائے عیب سے اور مصیبت سے مجھے بچائے بلاکن نل کتاب کتاب علم سمیری فی لیالی و نہاری لیکن کتاب جو علم کی کتاب ہے سمیری فی لیالی و نہاری دن اور رات میں میرا ساتھی اور میرا دوست ہے تو یہ کہ زیادہ گپ شپ میں بات چیت میں فضولیات میں آدمی وقت کو ضائع نہ کرے اس کی برکات ہوتی ہے یہ جو میرے سامنے حضرت مفتی محمود الحسن گنگو ہی اللہ علیہ کی ملفوظات ہیں اس میں فرماتے ہیں ایک صاحب نے لکھا الحمدللہ معمولات پورے ہو رہے ہیں سفر میں ناغہ ہو جاتی ہے مختلف خیالات آتے رہتے ہیں اس سے حفاظت کی ہے کچھ ارشاد فرما معمولات کی پابندی بہت بڑی نعمت ہے جواب معمولات کی پابندی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ استقامت اور اخلاص کی دولت سے مالا مال ہے سفر میں تنماز میں بھی تخفیف ہے ہلکی ہے تاہم خزاں نہ ہو خیالات ڈالنے والا اپنا کام کرتا ہے آپ اپنا کام کریں گے وہ خیالات ڈالتا ہے نفس و شیطان آپ اپنا کام کریں ان لہ سکتا ہر ایک کی کوشش اپنی اپنی مختلف ہے آپ اپنی کوشش کریں وہ اپنی کوشش کریں معمولات میں آپ کو تاہم نہ کریں دل لگا کر پابندی کرتے رہیں یہی ترقی کیا و سیڑھی ہے خاص کر اسپی کا ذکر زہر کے ساتھ ترک نہ کریں دل میں غفلت ہو تو اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو اللہ پاک نے زبان کو ذکر کی توفیق دی ہے امید ہے وہ قلب کو بھی متوجہ فرما دے گا دعا بھی کرتے رہیں جماعت کا کام آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اصول کی پابندی کی توفیق صلی اللہ علیہ محمد